وذروا ظاهر الإثم وباطنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد محمد وعلى وعلى آل آل وبارك وبارك وسلم وسلم وذروا ظاهر الاسم وباطنا چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی کرنا اور نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک سنت کی نافرمانی کرنا جو بھی کام اللہ تعالی کے حکم کے خلاف ہوگا یا نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک سنت کے خلاف ہوگا وہ گناہ کہلائے گا ایسے تمام کام جو ہم کھلے عام کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کر یا چھپ چھپا کر کرتے ہیں جلوت میں کرتے ہیں یا خلوت میں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دینے کا پروردگار عالم نے حکم عطا فرمایا گناہ کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے جس طرح ہر انسان چھوٹے اور بڑے سب بچھو سے ڈرتا ہے ہاتھ نہیں لگاتا اسی طرح مومن بھی گناہوں سے بچتا ہے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے باہر کھمبوں پر ننگی تاریں ہوتی ہیں بجلی کی کوئی بھی مند انسان بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا اسے کہا بھی جائے کہ ذرا تار کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ کہے گا ہرگز نہیں گیارہ ہزار وولٹ ہے اگر میں نے ہاتھ لگا دیا لٹک جاؤں گا میری جان چلی جائے گی جس طرح عام آدمی بجلی سے ڈر کے مارے قریب بھی تار کے نہیں جاتا مومن اسی طرح اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا گنا کی مثال ناسور کی ماند ہے ناسور کہتے ہیں کینسر کا پھوڑا جس بندے کو جسم میں کینسر کا پھوڑا ہو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس جسم کے حصے کو آپریٹ کر دیں اسے کاٹ دیں اگر نہیں کاٹیں گے تو وہ زخم بڑھے گا بلکہ انسان کی جسمانی موت کا سبب بن جائے گا گنا کا بھی ایک علاج کہ اسے چھوڑ دیا جائے اگر انسان گنا کو نہیں چھوڑے گا تو یہ گنا انسان پر برے اثرات اتنے پھیلائے گا کہ انسان روحانی موت مر جائے گا اس لیے گنا کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے ارشاد فرمایا وزر ظاہر السم و بات چھوڑ دو وہ گنا جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گنا چھوٹا یا بڑا بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کے حکموں کی تم نافرمانی کر رہے عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں امام اعظم و عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام شامل ہوتا ہے عجیب معارف بھری باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یہ قول ہے فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات القاع فرمائی دل میں یہ بات ڈالی عطا لوگوں سے کہہ دو کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں یہ کہ ہم اس پر محنت کریں کہ ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے لمبی تصویر پڑھنا اور ذکر مراقبے کرنا وہ چیزیں تب فائدہ دے سکتی ہیں جب انسان گناہوں سے بھی بچے جیسے ایک آدمی کو نزلہ زکام کی بیماری ہو ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں مگر سختی سے منع کرتے ہیں کہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز تم نے ٹھنڈی بوتل نہیں پینی آئس کریم نہیں کھانی اس لیے کہ تمہارا گلا بہت خراب نزلہ بہت زیادہ دوائی اثر تب کرے گی جب ایسی برف والی چیزوں سے پرہیز کرو گے اسی طرح عبادات اپنا اثر دکھاتی ہیں بہت زیادہ جب انسان گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ورنہ ایک طرف تو ذکر اذکار بھی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نگاہ پہ بھی قابو نہیں دل دماغ پہ بھی قابو نہیں زبان پہ بھی قابو نہیں جو کچھ ذکر اذکار سے کمایا بس وہ تھوڑی دیر کے اندر ضائع کر گئے طالب علم سارا دن مدرسے میں رہ کر قرآن اور حدیث کا نور حاصل کرتا ہے اثر اور مغرب کے درمیان سب کا سب جا کر گلیوں میں لٹا دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے چند آنے جانے والی غیر محرم عورتوں کی طرف جو حوث کی نظر ڈالی دن کی محنت ساری کی ساری میری عکارت چلی گئی تو یہ بھی مستقل کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں پر نظر رکھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں جیسے آگ ہے گرم محسوس ہوگی برف ہے ٹھنڈی محسوس ہوگی ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو گرم نہ ہو برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو بالکل اسی طرح گناہوں کا بھی اثر ہے اور وہ اس تاثیر کو کیا کہتے ہیں پریشانی کہتے ہیں جہاں آگ ہوگی وہاں گرمی ہوگی برف ہوگی ٹھنڈک ہوگی جہاں گناہ ہوگا وہاں پریشانی ہوگی یہ ممکن نہیں کہ آدمی گناہ کا مرتکب ہو اور پھر اس کا دل پریشان نہ ہو بھلے وہ کتنی کامیابی سے گناہ کرے کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کہنے سمجھانے والا نہیں اس کو وسائل اسباب سب مہیا من پسند کے کام کرتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے اگر وہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذہنی سکون سے محروم فرما دیتے اس لیے آپ نے نہیں سنا یہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے اور بڑے بڑے کاروباروں والے راتوں کو نیند نہیں آتی نرم بستر کے اوپر ایئر کنڈیشن کمروں میں کروٹیں بدلتے ہیں نیند غائب ان کو لوری بھی کوئی سنائے تو نیند پھر بھی نہیں آئے گی ہمارے یہاں پچھلے دنوں مسجد کا لنٹر پڑ رہا تھا سخت گرمی دوپہر کے وقت میں ایک گھنٹے کی چھٹی ہوئی کہ لوگ روٹی کھا لیں ہم نے دیکھا ایک نوجوان مزدور جو تھکا ہوا تھا چھٹی ہوتے ہی دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں وہ گرم کمکریٹ کے اوپر ہی سو گیا نیچے گرم کنکریٹ ہے اور اوپر سے مزے سے سویا ہوا اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے یا اللہ جب آپ دل کو سکون دیتے ہیں تو دوپہر کے وقت سورج آگ برسا رہا ہے کنکریٹ گرم ہے اور یہ میٹھی نیند سویا ہوا ہے اور جب آپ دل کو پریشان کر دیتے ہیں تو ایئر کنڈیشن کمروں میں ماسٹر فوم کے گدوں پہ بھی بندے کو نیند نہیں آ رہی ہو تو گنا کی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان رکھ دیتا ہے بڑے ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بوفے سسٹم کھانا ہوتا ہے تو وہ کھانا پکا کے بڑے بڑے ٹرے میں رکھ دیتے ہیں اور نیچے چراغ جلا دیتے ہیں جب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تو ہم نے مینیجر سے پوچھا بھائی یہ کیا وہ کہنے لگا جی کھانا اس طرح پورا وقت گرم رہتا ہے تو کھانے کو گرم رکھنے کے لیے بتی جلاتے ہیں پتہ نہیں کیوں وہ بات ایسی دین میں نقش ہوئی کہ جب بھی گناہ کا نام آتا ہے وہ بتی کا خیال آتا ہے کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا اگر توبہ نہیں کی اللہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی کی بتی جلا دیتے وہ گرم رہتا ہے کبھی بیوی بتی بن جاتی ہے ہیٹ دے رہی ہوتی ہے کبھی اولاد کی طرف سے ہیٹ مل رہی ہوتی ہے کبھی خاون کی طرف سے کبھی پڑوسی کی طرف سے کبھی صحت کی طرف سے اور کبھی اپنے کاروبار کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز اللہ ایسی بتی بناتے ہیں آگ کی کہ گرم ہر وقت تڑپتا ہے روتا ہے اتنے موٹے موٹے آنسو حضرت تو آ کرے بڑے پریشان ہیں نمازیں تو پڑھتے نہیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہیں اللہ کی دی ہوئی ٹیمتے کھاتے کھاتے سارا دن گزر جاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی پھر کیوں کہتے ہیں جی کہ پریشان ہے پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے حضرت اقدر ثانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے مسیح الامت حضرت مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ وہ بعض اوقات اپنی مجالس میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ دوستو جو چاہے گنا کرو دوستو جو چاہے گنا کرو یاد رکھنا جتنے گنا کرو گے اتنا ہی اللہ تمہاری زندگی کو جہنم کی مانند بنا دیں گے جتنا گنا کرو گے اتنا ہی تمہاری زندگی کو جہنم کی طرح بنا دے سکون لٹ جائے گا اطمینان ختم ہو جائے گا ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی دوسری اوپر سے وہ ختم نہیں ہوگی تیسری اوپر سے پریشانیوں پر پریشانیاں اب ان کا حل کیا ہے ان کا حل یہ کہ انسان سچی توبہ کر کے اپنے مالک سے سلو کر لے لوگ کہتے ہیں دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر اگر دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہنا اور اس کے پیدا کرنے والے سے بیر کیسے سکون کی زندگی گزاریں گے تو گناہوں کا ایک علاج ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں جہاں گناہ ملے ہم ان گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے اس حکم کی فرما برداری کریں وزر ظاہر اس میں وباطینا گنا کر بیٹھنا یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے خطا کار ہے گناگار ہے مگر گنا کر کے توبہ میں جلدی نہ کرنا یہ چیز بڑی عجیب ہے اول تو مومن غلطی کرتا نہیں اور اگر غلطی ہو جائے تو جب تک رو رو کر اپنے رب کو منا نہ لے تب تک اس کو چین اور سکون نہیں آتا تو توبہ اور استغفار کے ذریعے ہم گناہوں کی ظلمت کو دل سے ہٹا دیا کریں ہر گناہ کے بدلے ہمارے دل پہ ظلمت کا داغ لگتا ہے توبہ سے وہ داغ دھل جاتے ہیں اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے گناہ کرنا اور پھر ڈھیٹ بن کر اس کو گناہ ہی نہ سمجھنا یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس جو اللہ تعالی کے دربار سے مردود بن گیا اس کی پانچ وجوہات تھیں سب سے پہلی وجہ کہ گنا کیا مگر گنا کا اقرار نہ کیا سجدہ نہیں کیا جب پوچھا گیا سجدہ کیوں نہ کیا آج آگے سے لاجک پیش کرتے ہیں انا خیری مینو میں اس سے بہتر تو پہلی بات کہ تو گنا کیا مگر گنا کا اقرار نہ کیا دوسری بات گنا کے اوپر دل میں نادم اور شرمندہ بھی نہ ہوا کہ بندہ دل میں ہی نادم ہوتے ہیں یار میں نے غلط کیا دل میں بھی نادم نہیں ہوا پھر اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو ملامت ہی نہیں کی کہ دیکھو میں نے کیا کام کر لیا اور چوتھی بات یہ کہ اس نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ بھی نہ کی جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو یہ بھی نہ کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی توبہ بھی نہ کی اور پانچواں کام یہ کیا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو گیا ان پانچ کاموں کی وجہ سے اللہ ہر العزت نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے در سے دھکا دے دیا ہم سوچیں کہیں اس میں سے کوئی ایسا عمل تو نہیں جو ہماری زندگی میں بھی ہو ہم گناہ کرتے ہوں اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتے ہو جیسے بہت سی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں اور جب ان کو پردے کا کہا جائے تو آگے سے جواب دیتی ہیں جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے بھائی پردہ عقل پہ بھی تو پڑ جاتا ہے جس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے پھر اس کو پردہ ضروری محسوس نہیں ہوتا ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے اور اس کو گناہی نہیں سمجھتا تو اگر گناہ کر رہا ہے تو کیا اقرار ہے دل میں کہ اللہ ہم قصوروار ہیں کیا دل میں ندامت ہے کیا اپنے آپ کو بندہ ملامت کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے ہم ذرا اپنے آپ کو بھی ان تمام باتوں کے اوپر ذرا تولنے کی کوشش کریں دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلاط اسلام سے ایک بھول ہوئی مگر انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے فوراً اقرار کر لیا اور اس کے بعد اس پر ندامت کا بھی اظہار کیا اپنے آپ کو ملامت بھی کی کھلے لفظوں میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا توبہ کی لَنَكُونَنَّ علم الْخَاسِرِينَ اللہ کی رحمت سے امید رکھی نتیجہ کیا ہوا اللہ ہر العزت عزت نے انہیں عزتوں سے نوازا تو جو انسان گنا کر بیٹھتا ہے اگر وہ اس پر سچی توبہ کر لے تو بسا اوقات وہ گنا اس کے لیے باطنی ترقی کا سبب بن جاتا ہے تو گناہوں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو پریشان رکھتے ہیں بن یاد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالی کے حکم ماننے میں کوتا کی میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو میرے ماتحت تھے ان لوگوں نے میرا حکم ماننے میں کوتا کی جب میں نے اللہ رب العزت کا حکم ماننے میں کوتاہی کی جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میرا حکم ماننے میں متحد کو کی مثلا میری بیوی نے نافرمانی کی میرے بچوں نے نافرمانی کی گھر کے خادم اور نوکر نے نافرمانی کی اور کچھ نہیں تو میرے سواری کے جانور نے میرے حکم کی نافرمانی کی میں نے پروردگار کی نافرمانی کی میرے ماتحتوں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی اب کیوں کہتے ہیں حضرت دعا کرو پتہ نہیں اولاد افلاطون بن گئی ہے سنتی نہیں ہے ابھی آج ہمارے ایک دوست آئے جی فلاں خاتون نے ٹیلی فون پر کہا میری اولاد کے لیے دعا کرو اور اس اولاد کا یہ حال اتنی منحوت اولاد الامان والفیز بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے آج کے بعد مجھے فون نہ کٹنا میں تجھ کتیا کی بات سننا نہیں چاہتا میں نے انہیں پھر بات سمجھائی میں نے کہا اس خاتون کو کہیں کہ رونا چھوڑ دے جو اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے اس کو ٹھیک کر لے اس کی اولاد خود بخود اپنی والدہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کر لے یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت ہماری بات مانے یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم بھی اپنے پروردگار کی بات کو مانیں تو کچھ چیزیں نازم و ملزوم ہوتی ہیں گناہ اور پریشانی یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں انگلش میں کہتے ہیں to every action there is always equal and opposite reaction ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے اسی طرح ہر گناہ کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے تبھی تو گناہ کر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں چھپانا پڑتا ہے اس کو پتہ نہ چلے اس کو پتہ نہ چلے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے تو پریشانی تو ہوتی ہے روگ پالتے ہیں اپنے دلوں میں کیا فائدہ ایسی جھوٹی محبتوں کا کہ ساری زندگی کے لیے روگ پالنا پڑ گیا تو گناہوں کے ساتھ پریشانی لازمی چیز ہے انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے دو طرح سے سننے والی بات ہے توجہ فرمائیے مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر دو طرح سے ایک مصیبت آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش بن کر امتحان بن کر یہ نیکوں پر بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مصیبت کے حالات میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی کبھی انسان پر مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کا وبال بن کر اب دونوں میں پتہ کیسے چلے کوئی نہ کوئی لائن آف ڈیمارکیشن ہونی چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مصیبت کس وجہ سے آئی ہمارے مشاہد کو اللہ تعالی ہماری طرف سے جزائے خیر دے ایک ایک بات کو انہوں نے سیل آؤٹ کر کے بتا دیا ہے انہوں نے پہچان بتلائی کہ جب مصیبت ذلت کے ساتھ ہو تو یہ پہلی نشانی کہ یہ گناہوں کی سزا کے طور پر آئی ہے فقط مصیبت نہیں آتی مصیبت کے ساتھ ذلت بھی ملتی ہے جب مصیبت آئے اور اس مصیبت کے ساتھ دل میں مایوسی بھی ہو یہ پہچان ہے کہ یہ گناہوں کا ووال بن کے آئی جب مصیبت آئے اور انسان نیک آمال سے محروم ہو جائے یہ پہچان ہے کہ یہ گناہوں کا وبال بن کے آئی چنانچہ پریشانی آتی ہے نوازیں چھوٹ جاتی ہے صاف پہچان کہ یہ گناہوں کا ووال ہے پریشانی آتی ہے ذلت ملتی ہے گناہوں کا ووال ہے پریشانی آتی ہے اور انسان کے دل میں نا امیدی کی کیفیت ہو جاتی ہے تین نشانیاں کھلی اور دھلی ہیں کہ یہ مصیبت انسان کے گناہوں کا وبال بن کے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور جب مصیبت بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے تو اس کی پہچان یہ کہ انسان کو ذلت نہیں ملتی دل میں امید بڑھ جاتی ہے مثلا کوئی پریشانی آ گئی پہلے فرض نماز پڑھتا تھا اب اشراق بھی شروع کر دی اب چاش بھی شروع کر دی اب عوابین بھی پڑھنی شروع کر دی جو بیوی فقط نماز پڑھتی تھی اس نے تہجد بھی پڑھنی شروع کر دی پہلے تحجد پڑھتا تھا اب ماشاء اللہ ذکر وظیفہ بھی شروع کر دیا اب تلاوت بھی شروع کر دی جب مصیبت کے آنے پر عبادات میں انسان ترقی محسوس کرے رجوع اللہ میں اضافہ محسوس کرے جب بے اختیار آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں اس مصیبت پر یہ کی علامت ہوتی ہے یہ مصیبت اس بندے کے درجات کو بڑھانے کے لیے آئی تم دیے باد مخالف نہ گھبرا اے اوقات یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو کبھی کبھی ایسی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں بندے کے درجات بڑھاتی ہیں کہ بندہ اپنی عبادات سے وہ درجات حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر چھوٹی موٹی کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں اور اس پر جو وہ صبر کرتا ہے اس صبر کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ بات نہیں مارے جتا فرما دیتے ہیں ایسے حضرات کے دل پریشان نہیں ہوتے گون پر مصیبتیں ہوتی ہیں مصیبتوں کے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے سروں پر مگر دل پر سکون ہوتے ہیں طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے تو اللہ والوں کو مصیبتیں تو آتی ہیں مگر ان کو بے چینی نہیں ہوتی یاد رکھنا جس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا اس کا بے چینی سے تعلق ٹوٹ گیا اب بے چینی نہیں آ سکتی اس کی طبیعت میں سکون ہوگا جیسی بھی کیفیت ہو دل میں سکون ہاں اللہ تعالی کی طرف سے جو سزا ملتی ہے اس کی ذرا دو صورتیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالی کی طرف سے سزا میں تاخیر ہوتی ہے آدمی سمجھتے ہیں میں گناہ تو کر رہا ہوں مگر میرے اوپر اس کی کوئی سزا تو نظر نہیں آتی کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے صحت بھی ہے سب کچھ ہے تو لگتا ہے کہ میرے اوپر پکڑ کوئی نہیں ہے یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے اللہ تعالی حلیم ہے طلباء یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں اللہ رب العزت حلیم ہے حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو قدرت ہونے کے باوجود بندے کو اس کے گناہ پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتی قدرت ہوتی ہے مگر بندہ بندے کو اللہ تعالیٰ ذرا ڈھیل دے دیتے ہیں موقع دے دیتے ہیں شاید یہ معافی مانگ لے شاید احتاط کر لے تو اللہ رب العزت کے حلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے یہ عادت اللہ ہے موقع دے دیتے ہیں بندے کو وہ کوئی بجلی کی تار نہیں ہے کہ پہلی دفعہ پکڑو گے تو مر جاؤ گے جو انسان گنا کرے گا اللہ تعالیٰ پہلے گنا پہ نہیں پکڑے فرماتے موقع دے دیتے ہیں ہاں جب گناہ کرتے کرتے گناہوں میں انسان ڈوب جاتا ہے قرآن پاک میں فرمایا بلا من کا سب سیتم وت بھی دیکھا اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا وہ گناہوں میں ڈوب گیا کا نار ہم پیہا پالے اللہ رب العزت بندے کو توبہ کو موقع تھا فرماتے ہیں تو کئی مرتبہ گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی تاخیر سے ملتی ہے چنانچہ گنا جوانی میں کیا اور سدا بڑھاپے میں ملی کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جوانی بڑی من مرضی کی گزارتے ہیں اور بڑھاپے میں جتنے و خار ہوتے ہیں لوگ اس سے عبرت پکڑتے ہیں کہتے ہیں جی پتہ نہیں مجھ سے کون سا گنا ہو گیا میں بڑا پریشان ہوں آپ کو کیا پتا یہ آپ کے جوانی کے گنا کی سزا تھی جو اب آ کے ملی ہے اللہ رب العزت بڑھاپے میں بیوی کو مخالف بنا دیتے ہیں جوانی میں حکومت کی اور بڑھاپے نے اولاد کی وجہ سے بیوی کا پلہ بھارا اب مصیبت میں مبتلا جو بیوی کی خدمت لینے کا وقت تھا اس میں اللہ نے اس نعمت سے معروم کر دیا جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مریض تھا اس نے کسی امرد کی طرف شہوت کی نظر دیکھی اسے سمجھایا بھی گیا کہ بھئی توبہ کر لے اسے غلط فہمی ہوئی کہ نہیں یہ تو میں نے ویسے ہی دیکھا ہے بات بچی شکل تو اچھی لگتی ہے اس نے اس کو معمولی سمجھا توبہ نہ کر پایا نتیجہ کیا ہوا بیس سال کے بعد اس گندی نظر کی نحوست کی وجہ سے قرآن پاک کی یاد بھول گیا تو گناہ کی سزا ملنے میں بسا اوقات تاخیر ہوتی ہے ایک صاحب نے فون کیا کہنے لگے حضرت پتہ نہیں مجھ سے کون سا گنا ہو گیا ایسے میرے حالات برے ہو گئے اس آج اس آجز نے اس کو یہی بات سمجھائی کہ یہ ضروری تو نہیں کہ تیری آج کی غلطی کا دوپہر تک تجھ پر اثر ظاہر ہوا ذرا اپنی جوانی کو تو سوچنا کیسی گزاری کیا سب گناہوں سے توبہ کر لی کہنے لگا میں نہیں پتہ نہیں کتنے کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے ابھی تک میں نے توبہ نہیں تو کبھی کبھی سزا کے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے علمی نقطہ کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ بندہ گنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے اچھی طرح پھنس جائیں اچھی طرح عذاب کے مستحق بن جائیں کر لیں جو کرنے ٹکا کے پکڑیں گے قرآن پاک نے اصول بتا دیا سنیے دل کے کانوں سے سنیے فرمایا فلما نسو ما کی روبی جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی فتح نہ علیہم اب بابک اللہ ہر چیز کے ہم نے دروازے کھول دیے اب یہ جو دروازے کھل رہے ہیں نا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ کہ اللہ تعالی راضی نہیں ہے اچھا کر لو جو کرتے ہو ہم تمہیں باندھیں گے ایسا باندھیں گے کہ پھر دنیا تمہارا تماشا دیکھے فتح علیہم اب بابا اللہ فرماتے حتہ ادا فرے بما بیماؤ حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو نعمتیں دی تھی اخذناہم بغتتن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ ملے اس لیے جب انسان گناہ کا مرتکب ہو اور اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کی بھی باقاعدہ برستا دیکھے تو یہ بڑے ڈرنے کا مقام ہوتا ہے بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا گیا یہ خفیہ تدبیر کہلاتی ہے تو کبھی کبھی گناہوں کی سزا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالی کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے تو انسان اگر گناہ کرتا ہے اور اپنی اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں کوئی فرق بھی محسوس نہیں کرتا تو یہ بہت ہی زیادہ خطرے کی بات کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نعمتوں سے محروم ہوتا ہے مگر اس کو وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ بھی سزا ہے مثال کے طور پر گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے میدے میں السر ڈال دیا اب نعمتیں کھانے سے محروم اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں محروم ہوا ہوں نعمتوں سے یا نہیں چنانچہ خاتون نے فون کیا حضرت سات سال سے میدے کے السر کی بیمار ہوں کھانے بہترین پکاتی ہوں مہمانوں کو کھلاتی ہوں سات سال سے سوائے لیکوڈ چیز پینے کے میں کوئی بھی ٹھوس چیز کھا نہیں سکی میں کتنی محروم القسمت ہوں سات سال سے رنگ رنگ کے کھانے بنا رہی ہوں لوگوں کو کھلاتی ہوں اور خود کھانے سے محروم ہو چکی ہوں اللہ تعالیٰ بس اوقات نیموں سے محروم کرتے ہیں بندہ احساس نہیں کرتا چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا تو لبا کے لیے بہت توجہ والی بات ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا ایک کا مرتکب ہونے لگا اب اس نے کچھ چرچے کے بعد دیکھا کہ بھائی میرے اوپر جو نعمتیں تھیں وہ تو سب اسی طرح سلامت ہے تو ایک مرتبہ دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں تیری نافرمانی کر جاتا ہوں اور تو اپنی نعمتیں مجھ سے واپس نہیں لیتا اے اللہ تو کتنا کریم ہے میں تیری نافرمانی کرتا ہوں اور تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھی ہیں مجھے نعمتوں سے معروم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی میرے بندے تجھے نعمت سے تو معروم کیا ہے مگر تجھے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تو وہ حیران ہونے لگا اللہ مجھے کس نعمت سے معروم کیا گیا اس گناہ کی وجہ سے پروردگار نے دل میں ڈالا جس دن سے تم نے وہ گناہ کیا ہم نے تمہیں مناجات کی لذت سے محروم کر دیا تب اسے پتا چلا جب سے وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا تھا دعاؤں میں رونے سے اللہ کو اس کو محروم فرما دیا تھا اب ہم اس کو محروم ہی نہیں سمجھتے ذرا غور کیجئے کیا ایسا ہے کہ ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں یہ آنکھوں کے چشمے جو خشک ہو گئے آخر کوئی تو وجہ بنی نا تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کا یہ بھی وبال ہو تحجد کی توفیق نہیں ہوتی یہی وبال ہو اب یہ سوچتے ہیں اور جی ہم سارا دن پڑھنے پڑھانے میں رہتے ہیں اس وجہ سے ہم اگر تحجد نہ پڑھیں تو ثواب تو مل ہی جاتا ہے بھائی صحابہ کے نام سارا دن تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے پھر ساری رات عبادت کرتے تھے نبی السلام اتنی عبادت فرماتے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے تو پھر ہمیں تو انہی کی سنت پہ عمل کرنا ہے نا یہ نہ سوچیں کہ میں تحجد کے لیے نہیں اٹھتا یوں سوچیں مجھے تحجد کے لیے اٹھنے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی یہ سوچ کا انداز یہ نہ سوچیں میں نہیں اٹھتا نہ نہ یہ سوچیں مجھے اٹھنے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی حدیث پاک میں آتا ہے رات کے آخری پین میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعتیں بھیج دیتے ہیں ایک کو فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے فلاں بندوں کے پاس وہ میرے مقبول بندے ہیں پر مار کے انہیں جگا دو یہ مانگنے کا وقت ہے یہ بندے اٹھیں اور مجھ سے مانگیں میں ان کی مرادوں کو پورا فرما دوں گا ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں میرے ناپسندیدہ بندوں کے جماعت ہے ان کے سروں پہ جا کر پہرا دو کہ یہ میرے مقبول بندوں کے وقت میں کہیں اٹھ نہ جائیں ان کو جاگ نہیں نہ دو چنانچہ فرشتے آتے ہیں وہ تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں اٹھتا یوں سوچیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اس قبولیت کے وقت میں مجھے سلا دیا جاتا ہو یہ نہیں کہ میں نہیں تحجد پڑھ رہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس تحجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ مسلح پہ میری شکل دیکھنا پسند ہی نہ فرماتے ہمیں جو بندہ اچھا نہ لگے نا ہم کہتے ہیں جا جا میں تجھے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مقبول بندوں کے اس اوقات میں اللہ تعالی ہماری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں تو گناہوں کی سزا ہوتی ہے کبھی تاخیر سے اور کبھی ایسے انداز سے کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا وہ اعمال سے محروم ہو چکا ہوتا ہے ہمارے مشائق نے فرمایا کہ تین باتوں میں اللہ رب العزت کی بھرپور مدد ہوتی ہے تین باتوں میں اللہ رب العزت کی بھرپور مدد ہوتی ہے سب سے پہلی بات جو انسان مسجد بنانے کی نیت کر لے اسباب ہو یا نہ ہو اللہ رب العزت اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے سبب بنا دیتے ہیں اور اپنے گھر کی تکمیل فرما دیتے ہیں دوسری بات جس بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو غریب ہے وسائل نہیں وہ اللہ توکل کر کے بیٹی کی شادی کی تاریخ متعین کر دے یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالی اس عمل میں بندے کی بھرپور مدد فرماتے ہیں این موقع پہ اس کو سرخروئی ہو جاتی ہے اور تیسری بات کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ سے بچنے کا دل میں پکا ارادہ کر لیتا ہے یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے اللہ تعالی گناہ سے بچنے کے لیے اس بندے کی بھرپور مدد فرما دیتے ہیں تو جتنا پکا ارادہ ہوگا اتنا پروردگار عالم کی بھرپور مدد شامل حال ہوگی تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں مالک ہم سے بہت گناہ ہوئے بہت خطائیں ہوئی ہم کمزور ہیں اللہ ہم نہیں بچ سکتے مگر آپ ہمیں بچا لیجیے وما ابر رہے ہو نفسی ان امار تم بسو اللہ مارہ مربی یہ کیا الفاظ ہیں جن پر اللہ کا رحم ہوتا ہے وہ لوگ پھر گناہوں سے بچ جایا کرتے ہیں اس لیے جو انسان گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر مال کے اس کو غنی بنا دیتے ہیں بغیر خاندان کے عزت عطا فرما دیتے ہیں اور بغیر احباب کے اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں ویسے مشاہد نے لکھا ہے کہ جو انسان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ تین انعام ادا فرماتے ہیں جو انسان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تین انعام عطا فرما دیتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے پہ نور عطا فرما دیتے ہیں اس کی عبادت کا اس کے تقوی کا اس کے خوشبو کا نور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ سجا دیتے ہیں وہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ خلوتوں کی عبادت کا نور جلوتوں میں اس کے چہرے پہ سجا دیتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کبھی یہ جو آپ کو پاپ سنگر نظر آتے ہیں ان کی تصویریں دیکھیں چہرے دیکھیں جیسے کوئی نچوڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا کنو کے موسم میں کنو کا جوس پیے نا تو وہ نچوڑ دیتا ہے تو کنو جو باقی بچ جاتا ہے نا ان کے ویسے چہرے نچڑے ہوئے بچے شکلوں سے پتہ چلتا ہے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں مچھے ایسی ہوتی ہیں چہرے ایسے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بس بس کے اجڑ گئی ہے ویران چہرے اجڑے ہوئے چہرے خدا نظر آتی ہے ان کے چہروں پر اس کے بالمقابل اللہ والوں کے چہروں کو دیکھا کرو تو ان کے اوپر اللہ رب العزت کے نور کی برسات نظر آ رہی ہوتی ہے بہار نظر آ رہی ہوتی ہے اس لیے تو فرمایا کہ اللہ والوں کی پہچان اللہ دینا ادارو ذکر اللہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں تم انہیں دیکھو تو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے حضرت مولانا شاہ کشمیری احمد اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو دوسرے ہندوؤں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا کہ تم مسلمان بن گئے تو انہوں نے شاطاب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے چہرے کو دیکھو یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور یہی بات یہودی عالم نے کہی تھی جب وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے عبداللہ ابن اسلام اللہ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں مسلمان بن گئے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے وہ محبوب کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا تو چہرے پہ نور ہوتا یہ گنا چھوڑنے کا پہلا انعام اور دوسرا انعام کہ اللہ تعالی پہلا انعام چہرے پہ نور ہوتا ہے اور دوسرا ان کے دل میں سرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل کو سرور عطا فرما دیتے ہیں دل سکون سے بھرا ہوا جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ ایک تھا ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو اب تین مہینے ہو گئے ہیں مسلسل سفر کرتے کرتے اب آپ ایک دن فارغ کریں ہم ذرا فلاں جگہ جائیں گے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اس عاجل نے آگے سے شیر سنایا جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ ایک عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ جب اللہ دل کے پیمانے میں مستی دے دیتے ہیں پھر گلو گلزار کی ضرورت نہیں ہوتی مرغ دل را گلچنے بہتر دیکھو یار نیس بے دیدار را دھوکے گلو گلزار نیس اس کے بتا اے دل کی حاصل کر دئی گفت مارا حاصل جد نہ لہائے زار نیس تو اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور عطا فرما دیتے ہیں اور دل میں سرور عطا فرما دیتے ہیں اور تیسری بات اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں اس کے وکیل بن جاتے ہیں وہ چل اللہ حسب اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوار دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے دوڑنے والے گھوڑے جو تیز رفتاری کے مقابلے کرتے ہیں ان گھوڑوں کی نسلوں سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے لاکھوں میں ان کی قیمت جاتی ہے بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں ایک سے دوسرے شہر ان کو ٹرکوں میں سوار کر کے لے جاتے ہیں کس لیے یہ دوڑنے والے گھوڑے ہیں دوڑنے والے گھوڑے کو کبھی کوئی گدا گاڑی کے اندر نہیں باندھتا ہر بندہ کہتے ہیں دوڑنے والا گھوڑا اس کو گدا گاڑی میں کیسے باندھے جس طرح دنیا والے دوڑنے والے گھوڑے کو گدا گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتے اسی طرح اللہ والے دین کا کام کرنے والے دین کے گھوڑوں کو دنیا کی گدا گاڑی میں باندھنا پسند نہیں فرماتے وہ بھی کہتے ہیں یہ میرے دین کا کام کرنے والے ہیں یہ علماء یہ صلاحہ یہ مشائق ان کو میں یہ دنیا کی پریشانیوں کی گدا گاڑی میں کہتے باندھوں ان میں تو گدے ہی اچھے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا معاون بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں اس لیے ایک روایت میں آتے ہیں ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے اگر تو چاہے گا کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا اور اگر تو چاہے وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے تو اے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سواروں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا اس کے بالمقابل مشائق نے لکھا کہ جب کسی بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب کسی بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کی بھی تین نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے دل کی سختی کا کیا عالم ہے تو جیسے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے اس کی تین علامات ہیں چہرے پہ نور ہوتا ہے دل میں سرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کاموں میں بھرپور معاونت ہوتی ہے اس کے بالمقابل جس بندے کے دل پہ مہر جباریت لگتی ہے جس بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے اس کی بھی تین علامات ہیں تو لبا ان علامات کو اچھی طرح دے نشی کر لیں اور اپنے دل کی حالت کو دیکھتے رہا کریں پہلی علامت کہ انسان کے طبیعت سے گنا کرنے کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے گنا کرتے ہوئے پہلے جھجکتا تھا اب جھجک ختم ہو گئی جب گنا کرنے کی جھجک جاتی رہی سمجھ لو کہ قلب کی سختی کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہے پہلے غیر معروف کی طرف آنکھ اٹھاتا تھا شرمندہ ہوتا تھا چھپ کے اٹھاتا تھا اب دھڑلے سے دیکھتا ہے اور دوستوں کو بھی بتاتا ہے اب گناہ کی جھجک ختم ہو گئی پہلے کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تھا دل میں نادم ہوتا تھا اب دل کی ندامت بھی ختم ہو گئی جب گناہ بے جھجک کرنا شروع کر دے یہ پہلی علامت کہ دل سخت ہونا شروع ہو چکا بچیاں غیر محرم مردوں سے بڑے آرام سے باتیں کر لیتی ہیں فون آ جائے تو لمبی لمبی باتیں جھجک ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی جھجک کا ختم ہو جانا یہ دل کی سختی کی پہلی علامت ہوتی ہے نماز قضا ہو گئی کوئی جھجک ہی نہیں کوئی احساس ہی نہیں تو گنا کرتے ہوئے جھجک کا ختم ہو جانا یہ قلب کی سختی کی پہلی علامت ہے دوسری علامت طاعت کا شوق دل سے نکل جانا طاعت کا شوق دل سے نکل جانا یعنی تحجد پڑتا نہیں اور تڑپ بھی نہیں پڑنے کی تکبیر اولا نصیب نہیں تڑپ بھی نہیں اس کی نماز بھی بس مارے باندھے پڑتا ہے کہ لوگوں میں اکیلا وہ کر بیٹھتا ہے احساس ہی نہیں طالب علم فجر کی نماز ادا ہو گئی پرواہ ہی نہیں اندر سے وہ جو شوق ہوتا ہے نا دوڑ دوڑ کے نیکی کرنے کا بھاگ بھاگ کے نیک کام کرنے کا وہ شوق نکل جاتا ہے جب یہ شوق دل سے نکل جائے تو یہ دل کی سختی کی دوسری علامت ہوتی ہے اور تیسری بات کہ انسان کو اگر کوئی بندہ نصیحت کرے تو نصیحت ناگوار گزرتی ہے دل گھبراتا ہے آدمی اچھا نہیں سمجھتا مجھے ٹوکتے کیوں ہیں بھائی ٹوکنے والے تو اصلاح کر رہے ہیں کلاس میں استاد نصیحت کرتے ہیں اور بندے کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے جب نصیحت بوجھ محسوس ہونے لگ جائے یہ قلب کی سیاہی کی تیسری علامت ہوتی ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے پھر سمجھانے والا بندہ دشمن نظر آتا ہے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے تو باپ برا لگتا ہے دوست اچھا لگتا ہے باپ سے ایسے نفرت ہوتی ہے جیسے کسی کو پاپ سے نفرت ہوتی ہے نصیحت جو کرتا ہے استاد سے چھپتا ہے کیوں نصیحت نہ کرے تو نصیحت کرنے والے بندے سے دل گھبراتا ہے حتیٰ کہ مرید ہے اگر اور پیر صاحب بھی سمجھاتے ہیں تو پیر صاحب سے بھی بچتا چھپتا ہے جب نصیحت سے دل گھبرانے لگے یہ قلب کی سختی کی تیسری علامت ہوتی ہے ہمارے اکابرین کا دستور رہا کہ انہیں جب بھی کوئی بندہ مشورہ دیتا اصلاح کی بات کرتا تو وہ اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے اب بتائیے آپ آئینے میں چہرہ دیکھیں اور پتہ چلے کہ میرے چہرے کے اوپر گند لگا ہوا ہے تو آپ آئینے کو توڑ دیں گے کہ کیسا منوس ہے چہرے پہ اس نے گند دکھا دیا آپ کہیں گے کہ شکر ہے میں نے آئینہ دیکھا اب میں اس کو صاف کر لوں گا جس طرح آئینہ بندے کو سیاہی دکھاتا ہے اور دور کرنے کا موقع دیتا ہے اسی طرح شیخ بندے کو اس کے گناہوں کا آئینہ دکھا کر اس کو اصلاح کا موقع فراہم کر دیتے المؤمن مرعت المؤمن یہ مرعت المؤمن کیوں کہا گیا آئینہ ہے تین باتیں لوہے کی لکیریں لکھ لیجیے ہمیشہ ان کو آپ سچا پائیں گے ہمارے مشائق نے ہزاروں سالوں کے بعد تصدیق کی ان باتوں کے سچا ہونے پہلی بات جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ رب العزت کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی یہ لوہے کی لکیر ہے جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں سے محبت ہے کس لیے ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں ان اللہ والوں کی محبت ڈال دی کسی کے باپ کو کوئی گالی نکالے وہ برداشت کر جائے گا سن کے گھر آئے گا لیکن کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی تو کر دے گے جان دینے پہ تیار ہو جائے گا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دل میں ایسی ڈال دی جو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی دوسری بات جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالی کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی اس کا ایک روب ہوگا ایک دبدبا ایک ہیبت ہوگی نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے ہم نے دیکھا ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے جی ان کے پاس جا کے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے جب ان کے سامنے آتے تھے تو سب سوال خود بخود ان کے جواب ملتے تھے بولتی بند ہو جاتی اے لکھائے تو جواب ہر سوال بات مشکل حل شبت بے قیل و کا بڑے دہریے قسم کے لوگ حضرت کے پاس آتے تھے اور آ کر بس خاموش بیٹھ جاتے تھے اور ہم جب یہ منظر دیکھتے تو ہم ایک شیر پڑھا کرتے تھے نگہ بانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی حضرت نثار فتح پوری دامت برکات کہا تم کا شیر نگہ بانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ ہے دل کی مگر شیشہ ہے پھر شیشہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے کوئی کتنا بھی ہو خوددار لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں دست بستہ ہو جاتے ہیں سب اکڑ پھو ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا دبدبا دے دیتے ہیں اور یہ چیز نبی علیہ صاحب اسلام کو کامل ملی تھی اس لیے محبوب نے فرمایا نو تو بے روب اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی تو پہلی بات جو انسان جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے ڈرے گی اور جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت کرے گی آپ نے دیکھا اللہ والوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں کوئی در خرید غلام تو نہیں نہ ہوتے ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہوتا ہے مگر کیونکہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمت کا جذبہ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں ہارون رشید نے ایک مرتبہ دیکھا اپنے محل سے نیچے مسجد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں پیچھے دو طالب علم بھی آ رہے ہیں حضرت نے جوتے اتارے تو لبا نے چاہا کہ جوتے ہم اٹھائے دستور یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جوتے پہ پہلے پڑ جاتے وہ اٹھانے کا حقدار ہوتا لہذا ایک طالب علم نے ایک جوتے پہ ہاتھ رکھا تو دوسرے نے دوسرے پہ ہاتھ رکھ دیا اب وہ آج کے دور کے طالب علم تو تھے نہیں کہ لڑنے لگ جاتے سمجھدار تھے ان کو تفقو نتیب تھی فقہا کے شاگرد تھے امام اب یوسف کے تو ان کو بھی یہ فکر حاصل تھی انہوں نے فوراً رومال بچھایا ایک نے ایک جوتا اٹھا کے اوپر رکھا دوسرے نے جوتا اٹھا کے اوپر رکھا ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا دوسرے نے دوسری طرف سے اور حضرت کے جوتے اس شان سے لے کر وہ مسجد میں گئے چل پڑے ہر رشید نے جب دیکھا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی زبیدہ پاس تھی اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا بات ہے ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں کہنے لگا ہاں یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے لیکن ہمارے جوتے اٹھانے پہ بھلا کون جھگڑتا ہے یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے مگر ہمارے جوتے اٹھانے پہ بھلا کون جھگڑتا ہے تو اللہ والوں کے جوتے اٹھانے پہ لوگ جھگڑتے ہیں تو گناہوں کا وبال اور نیکی کے سمرات اس لیے میں چاہیے کہ ہم اللہ حرب العزت کے حکم پر وزر ظاہر الاسم و آج کی اس محفل میں اپنے زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے پروردگار کی نعمتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کسی کے احسان کو یاد رکھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے سیدنا یوسف علیہ السلاط اسلام نے عزیز مصر کے احسان کو یاد رکھا اس نے ان کو خریدا تھا جب ان کے سامنے گناہ کی دعوت پیش ہوئی اور زلیخا نے کہا قالت ہی تلک انہوں نے فوراً کیا جواب دیا قال معاذ اللہ میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں آگے فرمایا ربی احسن مسوائی وہ جو میرا آقا ہے نا عزیز مصر اس نے مجھے بڑے اچھے انداز سے رکھا ہوا ہے وہ میری بڑی خبر گیری کرتا ہے میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر لوں تو ان الفاظ کو محترین نے لکھا کہ دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے محسن کے احسان کا لحاظ رکھا تو اگر انہوں نے دنیاوی محسن کے احسان کا لحاظ رکھا تو اللہ رب العزت تو محسن حقیقی ہے اس کے کتنے ہم پر احسانات ہیں کیا ان احسانات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر سکتے ہمیں بھی اللہ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے کتنے احسانات ہیں میرے دوستو اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سماپ نہ دیتے ہم بہرے ہوتے اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے بیمار ہوتے لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے گھر نہ دیتے ہم بے مکان ہوتے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے مال نہ دیتے ہم بکاری ہوتے اللہ رب العزت ہمیں کھانے کو نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے پینے کو نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے اللہ تعالیٰ عزت نہ دیتے ہم زلیل ہوتے اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں نہ دیتے لولے لگڑے ہوتے جب تمام نعمتوں کے ساتھ آج زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کے احسانات ہی تو ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کیوں نہ یاد کریں ہم نے کتنے گناہ کیے اور پروردگار نے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرمائی یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے ہم نے کتنے گناہ کیے اور پروردگار نے رحمت کی چادر میں سطر پوشی فرمائی یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اگر اللہ تعالیٰ کی سطر پوشی کی چادر ہٹ جاتی تو ہمارے جسم سے گناہوں کی اتنی بو آتی کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھنا گوارہ ہی نہ کرتا کوئی ہماری شکل دیکھنا پسند نہ کرتا کتنے لوگ تھے جو ہمارے مخالف جنہوں نے چاہا اپنی نگاہوں سے ہمیں گرا دیں ہمارے خلاف ٹریننگ کی ترکیبیں سوچی اللہ نے ان دشمنوں کی دشمنی سے بچائے رکھا یہ اللہ ہر العزت کا کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کھانے کو رزق دیتے رہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سکون کی نیند دیتے رہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کیے ہمیں مسجد کے دروازے سے محروم نہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ باوجود اپنی کوتاہیوں کے پھر بھی ہم قرآن اور حدیث اپنی گودوں میں لے کر بیٹھتے ہیں اور سارا دن اللہ کا کلام اور اس کے محبوب کا فرمان پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی کرم نوازی ان احسانات کو یاد کر کے ہم آج اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اس لیے کہ جو انسان محسن کے احسانات کو یاد کر کے اس کی نافرمانی کرنے سے بعد آتا ہے وہ بندہ شکر گزار بندوں میں شامل کر لیا جاتا ہے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تعالی گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے سلسلہ نکش بندیا کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ سلطان محمود غزنوی کے شہر ایک بزرگ تھے خواجہ حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا جس نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی اسلام کی صحبت میں گزارا ہے تو تو لبا دل کی تمنا بنا لیجیے روز صبح اٹھ کے دعائیں مانگا کیجیے اے مالک میں آج کا دن ایسے گزارنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے محبوب کی صحبت میں موت جب اس طرح زندگی گناہوں سے پاک گزرے گی پھر اس کی برکات بھی نہ دے دوں گی تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بچا لینا آسان ہے کوشش ہم کریں ارادہ ہم کریں اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں نیک نیتی کے ساتھ جب بندہ عزم بل جزم کر لیتا ہے پکا ٹھوس ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کی ذلت سے نکال دیتے ہیں اور اسے تاخ کی عزت عطا فرما دیتے ہیں رب کریم ہمیں آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے و آخر ان الحمد رب العالمین ہر عمل کی نیت ہوتی ہے یہ جو ایک عمل ہے یہ سنت عمل ہے اس کی نیت ہے اللہ رب العزت کی رضا نبی علیہ اصلاط والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح اللہ رب العزت کی رضا نبی علیہ اصلاط والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ زیادہ بیت ہوتے ہوئے انسان اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے سچی پکی توبہ کر لے دل میں نیت اور ارادہ کرے کہ رب کریم آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے تو نیت کر لیجئے اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یہ تصور کیجئے کہ آپ کا قلب روحانی طور پر اس آجز کے قلب کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے اس آجز کا اپنے شیخ کے ساتھ ان کا اپنے شیخ کے ساتھ اور یہ اوپر چلتے چلتے سینا صدیق اکبر لانوں تک رشتہ پہنچتا ہے اور ان کا قلب نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کے ساتھ نتی تھا اور نبی علیہ السلام کا قلب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا لہذا یہ روحانی ایک رشتہ ہے جو آپ کا اس وقت جڑ رہا ہے یہ دل میں نیت کر لیجئے کہ گویا آج میں مسلمان بن رہا ہوں نئے سرے سے جیسے حدیث میں فرمایا نا جدید ایمان اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو کہ میں آج تجدید کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی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 محمد وبارك وسلم یہ کلمات آہستہ آہستہ صدق دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله وکتبه والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسانی و اطوب عزئی و صلی اللہ تع علاخیری خلقی سعید نام حمنی ولا علی و اصحابی اجمائین برحمتی کا یا اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائب ہو چکے ہیں چند معمولات سن لیجئے ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھیے ہتھ کار ول دل یار دوسرا صبح شام کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کیجیے آنکھوں کو بند کر لیا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو گئے یہ تصور کیا اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ یہ بول رہا ہے زبان سے پڑھنا نہیں بلکہ دل سے اللہ اللہ کا دھیان کرنا ہے سو دفعہ صبح اور شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب محتوبی رہی دروشیف کی تصویر اللہ علی سینا محمد آل سینا محمد وبارک وسلم اور قرآن مجید کے روزانہ تلاوت بس یہ پانچ مختصر سے اعمال ہیں ان کو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں طلباء حضرات مراقبے کے لیے علیحدہ وقت نہیں نکال پاتے تو کوئی بات نہیں فرض نمازوں کے لیے اگر یہ چند منٹ پہلے آ جائیں مسجد میں اور جو نماز کے انتظار میں چند منٹ ہوتے ہیں دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ اسی میں اگر توجہ اللہ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اتنی تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ان کے لیے فائدے کا سبب بن جائے گا ابھی سبق رات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں پھر انشاءاللہ دعا اللہ دعا کریں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولئے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ تصور کیجئے آج میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی آج موقع ہے اللہ تعالی سے معافی مانگنے کا اپنے سب قصوروں کی آج معافی مانگ لیجئے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے تیرے شام